السلام علیکم آبجیکٹ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا قاعدہ ہے پچھلے لیکچر کا ایک بریف سا ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹینڈرڈ ٹیمپریٹ لائبریری کے دو کمپوننٹس اٹریٹرس اور الگوریتمس کے متعلق بات کی اٹریٹرز ایک ایسی چیز ہیں جیسا کہ ہم نے دو لیکچر پہلے بھی دیکھا تھا بیسیکلی ٹائپس ہیں جو کہ ممک کر رہی ہیں پوائنٹر کے آپریشن کو اور وہ iterator stands in relation to containers what the normal pointers stands in relation to ordinary arrays so یہ ریلیشن شپ ہے اٹریٹر کا کنٹینرس کے ساتھ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریریز نے پانچ ڈفرنٹ کیٹیگریز کے کنٹینر اٹریٹرس ڈیفائن کیے ہیں ان پٹ اٹریٹرس یہ ان چیزوں کے ساتھ ان کنٹینر کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں جن سے ہم نے صرف ویلیو کو ایلیمنٹس کو ان کرنا ہے ریڈ کرنا ہے آؤٹ پٹ اٹریٹرس ہم ان سچویشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ویلیو کو صرف آؤٹ پٹ کرنا ہے نارملی ہم نے پچھلے لیکچر میں اگزامپل دیکھی تھی کہ ہم نے آؤٹ پٹ اٹریٹرس کو اٹیچ کروایا تھا سی آؤٹ کے ساتھ آؤٹ پٹ اسٹریم کے ساتھ فارورڈ اٹریٹرس وہ اٹریٹرس ہیں جن میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ اٹریٹر دونوں کی کیپیبلٹیز موجود ہیں اور یہ تینوں کیٹیگریز کے اٹریٹر صرف فارورڈ ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں بائی ڈائریکشنل اٹریٹرس وہ اٹریٹرس ہیں جس میں وہ ساری کیپیبلٹیز موجود ہیں جو کہ فارورڈ اٹریٹرس میں موجود ہیں پلس یہ فارورڈ اور بیکورڈ دونوں ڈائریکشنس میں موو کر سکتے ہیں اور lastly the fifth type of iterator is random access iterator ساری کیپیبلٹیز جو بائی ڈائریکشنل اٹریٹر دیتے ہیں وہ ان میں موجود ہیں پلس یہ کنٹینر کے کسی بھی ایلیمنٹ کو رینڈملی ایکسس کر سکتے سی پلس پلس نے اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے already appropriate categories of container iterators کو اٹیچ eh, کر دیا ہے اپروپریٹ کنٹینر کے ساتھ ویکٹر کے ساتھ اور ڈبل اینڈیڈ کیو کے ساتھ انہوں نے رینڈم ایکسس اٹریٹرس کو اٹیچ کر دیا لسٹ کے ساتھ بائی ڈائریکشنل اٹریٹرس کو set multiset map multimap کے ساتھ بائی ڈائریکشنل اٹریٹرس اور آ, آ, جو کنٹینر ہیں اسٹیک کیو پرائرٹی کیو جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اٹریٹر اٹیچ نہیں کیا آپ ان کے جو نارمل فنکشنز جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان سے ان کنٹینر اڈیپٹرس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں ان سب کی ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھی کہ اٹریٹر کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے اٹریٹرز جو ہیں وہ جو آپ نے ڈکلیریشن دیکھی تھی بیسیکلی ٹیمپلیٹ کلاس کے بیچ میں ہی ایز اے ٹائپ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے گئے ہیں اسی لیے ان کا کچھ ڈکلیریشن کے وقت جو ڈیکلریٹر تھا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا تھا vector angle bracket int angle bracket close colon colon iterator so vector کی کلاس کے بیچ میں اٹریٹر ٹائپ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے یہ ان کا اپنا ڈیزائن ہے جو کہ جو ہم نے اٹریٹر ڈیزائن کیا تھا دو تین لیکچر پہلے اس سے ہٹ کے اس کے بعد ہم الگوریتمس کے اوپر آئے تھے جنیرک اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری نے ڈیفائن کیے ہیں آلموسٹ سیونٹی پلس ستر سے زیادہ الگوریتمس انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں جو کہ نارملی اٹریٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ ڈفرنٹ ٹائپس آف الگوریتم کو different number of iterator define required ہوتے ہیں اور وہ ان کو لے کے کام کرتے ہیں ہم نے کاپی کا الگوریدم اس کی اگزامپل دیکھی تھی ہم نے فل کے الگوریدم کی ایگزامپل دیکھی تھی اور ان الگوریدم کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ کسی بھی کنٹینر کسی بھی ٹائپ کے کنٹینر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور کسی بھی کنٹینر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یعنی کہ ویکٹر انٹ ہے ویکٹر فلوٹ ہے ویکٹر کیئر ہے یا ویکٹر کمپلیکس ہے ان کے ساتھ بھی یہ الگوریدم کام کریں گے اور پلس ویکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں سیٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں لسٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں so on and so forth so they are generic in the true sense of the word independent of the type independent of the underlying data structure صرف یہ ہے کہ اپروپریٹ اٹریٹر ٹائپ موجود ہونی چاہیے اور یہ کام کریں گے فردر مور یہ سارے کے سارے الگوریدم نارمل پوائنٹر کے ساتھ بھی ایکٹ کرتے ہیں نارمل پوائنٹر بھی ایز این اٹریٹر ایکٹ کرتا ہے اٹریٹر کے اوپر نارملی جتنے آپریشن ہیں وہ سارے کے سارے ہم نارمل پوائنٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس لیے standard template library normal pointer کو بھی ایز این اٹریٹر ٹریٹ کرتی ہے آئیے اب ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں ایکسپشن ہینڈلنگ پروگرام میں ایررز آتی ہیں ابھی تک جتنی ہم نے اگزامپل دیکھی ہم نے کہیں پہ پروگرامنگ ایرر کو ایکسپلسٹلی ٹریٹ نہیں کیا تھا exception handling is a technique of error handling یہ لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ اس کورس میں کور کیا جائے گا آئیے اب ہم ایکسپشن ہینڈلنگ یا ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس کی طرف آتے ہیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں نارملی یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں جن کے ذریعے ہم یا ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم پروگرام میں ایرر کو ہینڈل کرتے ہیں ایرر ہینڈلنگ سے مراد وہ ہیں جہاں پہ ہمیں پروگرام لکھتے وقت ڈیزائن کرتے وقت پتا ہے کہ یہاں پہ ایرر آ سکتی ہے جو چیز بالکل آؤٹ آف دی بلو کہیں سے آ رہی ہے اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں صرف یہ جو کہ نارمل ایررز آتی ہیں جن کو ہم ہینڈل پروگرامیٹیکلی ہینڈل کر سکتے ہیں سو so, پہلی ٹیکنیک ہے نارمل ٹرمینیشن یعنی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ایرر آئی اور ورسٹ کیس میں پروگرام رن ٹائم کے اوپر ایب نارملی ٹرمینیٹ کر جائے گا دوسری technique graceful termination basically یہ ٹرمینیشن کی ٹیکنیک کی دو سب ٹیکنیکس ہیں گریس فل ٹرمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایرر آئی آپ نے ڈیٹیکٹ کر لی ایرر اس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ کریکٹو میئر کیا لیکن آپ پروگرام ایکچولی چلا نہیں سکتے ہیں you have to terminate the program so کچھ تھوڑا بہت کلین اپ کر کے یوزر کو بتا کے رن ٹائم کے اوپر کہ کیا ایرر آ گئی ہے اب پھر آپ پروگرام خود سے پروگرامیٹیکلی ٹرمینیٹ کروا دیتے تیسری چیز ہے کہ آپ نے ایرر آئی آپ نے ایرر ڈیٹیکٹ کی آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کریکشن تو ہو گئی پارشلی کریکشن تو ہو گئی لیکن جو ویلیو دی گئی وہ اب basically sort of illegal value ہے جب ہم اس کی اگزامپل دیکھیں گے اس میں جائیں گے پھر آپ کو پتا چل جائے گا what do I mean by illegal value تیسرا ہے کہ ایرر آئی آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے ایرر کوڈ ریٹرن کر دیا کہ جی ایرر آئی تھی میں آپ کو ایرر رپورٹ کر رہا ہوں جس نے مجھے کال کیا ہے وہ خود سے دیکھے کہ کیا کریکٹو ایکشن کرنا ہے سو بیسیکلی یہ وہ ٹیکنیک ہے جو کہ اکثر یوز کی جاتی ہے اور یوزر آف جو ہے اس کے یوزر سے مراد یہ ہے کہ جس فنکشن نے یہ فنکشن کال کیا تھا جس میں ایرر آئی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کیا کریکٹو ایکشن لینا چاہتا ہے لے نہیں لینا چاہتا نہ لے اور چوتھی ٹیکنیک جو کہ بیسیکلی جو ہماری آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کہ ایرر جو ہے یہ کوئی ایکسیپشنل کنڈیشن آ گئی ہے جسے ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں and this is by far the best technique of error handling in C plus plus اور یہی چیز دوسری پروگرامنگ لینگویجز بھی فالو کر رہی ہیں اسی ٹیکنیک کو ایکسپشن ہینڈلنگ ٹیکنیک کو آئیے اب ہم ایک ایک ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اب نارمل ٹرمینیشن کی ایگزامپل اور یہ جو آپ سامنے اسکرین پہ کوڈ دیکھ رہے ہیں اسی کوڈ کو لے کے ہم تھرو آؤٹ آ کے چلیں گے بیسیکلی ہم کوشن فائن کرنا چاہتے ہیں دو انٹ نمبرس کا سو so, پہلا فنکشن جو ہے وہ یوزر سے دو نمبر لیتا ہے ان پٹ نمبرس اور وہ ریفرنس پیرامیٹرس کے ذریعے واپس کر دیتا ہے دوسرا فنکشن کوشن کا فنکشن ہے جو دو انٹ پیرامیٹرز لیتا ہے اور ان کا کوشن ریٹرن کر دیتا ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل آف دی اسکرین چھوٹا سا یہ فنکشن ہے انٹ کوشنٹ پیرامیٹرز میں اس کے int A comma int B اور یہ سمپلی ریٹرن کر رہا ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی بی اور لاسٹ جو فنکشن ہے وہ بیسیکلی اسکرین کے اوپر آؤٹ پٹ کر رہا ہے کہ تین پیرامیٹر لے رہا ہے اے اینڈ بی اور اس کا جو ریزلٹ ہے کوشنٹ وہ آؤٹ پٹ کر رہا ہے سمپل سے فنکشن یہ ہمارا مین پروگرام ہے کوڈ کا سنائپٹ ہے بیسیکلی ہم فور کا لوپ لگایا گیا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں انٹینشن یہ ہے کہ یوزر سے ٹین پیئر آف نمبرس لیے جائیں گیٹ نمبرس کے ذریعے ایک ایک کر کے کوشنٹ ان کا فائنڈ کیا جائے کوش اور کوشن جو آ رہا ہے وہ ان سب کا سم کیا جائے ٹین کوشنس کا سم کیا جائے اور پھر ایک ایک کر کے جو پیئر آف نمبر لیے گئے ہیں وہ اور اس کا جو کوشنٹ ہے وہ آؤٹ پٹ کر دیا جائے اور اینڈ پہ ٹین کوشنٹ کا جو سم ہے وہ آؤٹ پٹ کر دیا جائے سو فور کا لوپ جو ہے وہ دس دفعہ چل رہا ہے دس دفعہ یوزر سے نمبر مانگتا ہے ان کا کوشنٹ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کوشنٹ کا وہ فنکشن کال کر کے سم کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کرتا ہے کوشنٹ کو یہ فور کا مین لوپ ہے جب یہ پروگرام رن کیا جاتا ہے تو کچھ اس قسم کا ہے وہ سب سے پہلے فور لوپ میں آیا پہلی اٹریشن کے اوپر گیٹ نمبر کال کیا گیٹ نمبر نے اسکرین پہ یوزر سے کہا کہ انٹر ٹو انٹیئرس گرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یوزر کا ریسپانس اس نے پہلا انٹیریئر 10 انٹر کیا دوسرا انٹیریئر 10 انٹر کیا کوڈ جو ہے وہ واپس مین پروگرام کے پاس آیا اس نے یہ دونوں نمبرز جو ہیں وہ کوشنٹ کے فنکشن کو پاس کر دیے کہ اس کا کوشنٹ ریٹرن کرو اس نے کوشن ریٹرن کر دیا اور آؤٹ پٹ کوشن کے ممبر فنکشن نے اسکرین کے اوپر یہ آؤٹ پٹ دے دیا quotient of ten and ten is one اس کے بعد فور کا دوسرا دوسری اٹریشن چلی پھر گیٹ نمبر نے کہا کہ جی یوزر سے کہا دو نمبر نہیں یوزر نے پہلا نمبر دس دیا اور دوسرا نمبر جو کہ ڈیوائزر تھا وہ زیرو دے دیا کوشن کا کوڈ ابھی جو دیکھا تھا سمپل سا کوڈ تھا return A divided by B B جو ہے وہ ڈیوائزر ہے جو ٹین ڈیوائڈیڈ بائی زیرو جب کیا تو پروگرام اب نارملی ٹرمینیٹ ہو گیا divide by zero is an error اور وہ لاسٹ لائن جو آپ یلو میں دیکھ رہے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے اسکرین کے اوپر دے گا program terminated abnormally so اس ایگزامپل میں کوئی ایرر ڈیٹیکشن کا میکنیزم نہیں تھا کوشن کا پروگرام سمپلی کر رہا تھا A divided by B error detection کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کوئی کوڈ لکھا ہی نہیں گیا تو ورس کیس میں ایسی جگہوں کے اوپر پروگرام رن ٹائم کے اوپر ایب نارملی ٹرمینیٹ کر جاتا ہے اسکرین پہ آپ لاسٹ لائن دیکھ رہے ہیں آئیے اب اس سچویشن کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں گریسفل ٹرمینیشن ہم چاہیں گے کہ کوشنٹ کے فنکشن کو تھوڑا سا چینج کریں تاکہ ہم ایرر ڈیٹیکٹ تو کر لیں کہ ڈیوائسر جو ہے وہ کہیں زیرو تو نہیں دے دیا گیا سو so یہ وہ سچویشن ہے جو کہ ڈیزائنر یا پروگرامر جو ہے وہ تھوڑا سا کلیور ہو کے کم از کم اسے ایرر ڈیٹیکشن تو کرنی چاہیے تاکہ آپ کا پروگرام روبسٹ ہو جائے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح یہ اتنا فریجائل نہ ہو کہ ایک چیز آئی جو کہ نارملی جو سب میتھ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ divide by zero is undefined تو کمپیوٹر نارملی ٹرمینیٹ کر لیتا ہے تو ایسی سچویشن کے اوپر وہ ایرر ڈیٹیکٹ کر کے جہاں ممکن ہو کریکٹو ایکشن کر سکیں سو so, دوسری ٹیکنیک میں ہم یہ کریں گے کوشنٹ کے کوڈ کو چینج کریں گے ایرر کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور پھر اب نارمل گریس فلی ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کریکٹو ایکشن ابھی کوئی نہیں لیں گے so this is this technique is graceful termination یہ دیکھیے کوشنٹ کا فنکشن اس کے کوڈ کو ہم نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا بجائے اس کے کہ ہم سمپلی کہتے return A is equal to B we first check کہیں ڈیوائسر جو ہے بی جو ہے وہ زیرو تو نہیں ہے اگر یہ زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے یہ آ, ف, جو ڈویژن بائی زیرو جو ہے یہ کیونکہ میتھمیٹیکلی الاؤڈ ہی نہیں ہے اس لیے کچھ کرنا چاہیے سو so, کوڈ میں چینج یہ آئی کہ ہم نے کنڈیشن کو چیک کیا which can result in normal termination اور which can result in erroneous operation, undefined operation. So if b is equal to 0, تو ہم یوزر کو انفارم کرتے ہیں کہ denominator can not be zero اور اس کے بعد یلو میں دیکھیے اگر کوئی کلین اپ آپریشن ہم نے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلین اپ آپریشن کریں گے آپ اسکرین کے اوپر یلو میں دیکھ رہے ہیں ڈو لوکل کلین اپ اب یہ فنکشن ہے اس فنکشن میں جو لوکل کلین اپ ہو سکتا ہے وہی کیا جائے گا یہاں پہ لوکل کلین اپ سے مراد ہے اور سچویشن ہو سکتی ہیں جہاں پہ اس فنکشن میں جو بھی فنکشن لکھا گیا ہے اس میں لیٹ سے میمری ڈائنامیکلی الوکیٹ کی گئی تھی یا یوں کہہ لیجئے یہ فنکشن جو بھی کوئی اور لکھا گیا ہے اس میں ایک فائل اوپن کی گئی تھی تو لوکل کلین اپ سے مراد یہ ہے کہ جو کام اس فنکشن میں کیا گیا ہے اگر پاسبل ہے اسے کلین اپ کرنا تو کلین اپ کر لیا جائے سو اگر میموری ڈائنامیکلی الوکیٹ کی گئی تھی تو اسے کلوز کر دیا جائے اسے ریٹرن کر دیا جائے فنکشن جو تھا وہ اگر فائل اوپن کی گئی تھی فائل کلوز اپ کر لی جائے یا کچھ اور کر لیا جائے اگر کلین اپ ریکوائرڈ ہے نہیں ریکوائرڈ ہے لوکلی تو نہ کریں اس کے بعد جو ہیں وہ آپ ایگزٹ کر جاتے ہیں کم از کم آپ نے یہاں پہ یوزر کو انفارم تو کر دیا کہ ایرر کیا تھی تو یوزر کو پتا چل گیا پہلے کیس میں اسے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا ایرر آ گئی ضروری نہیں ہے کہ رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ انٹیلیجنٹلی بتا بھی دے کہ کس وجہ سے یہ ٹرمینیشن ہوئی ہے اور وہ پھر آپ کو خود سے جا کے ڈبک کرنا پڑے گا بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا ہو سکتا ہے موسٹ کمپائلر آپ کو یہ بھی رن ٹائم انوائرمنٹ یہ بھی نہ بتائیں کہ کس جگہ پہ ایرر آئی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹرمینیشن ہوگی تو آپ کو لانگ ڈبکنگ کرنی پڑے گی یہاں پہ انٹیلیجنٹ میسڈ کے ذریعے آپ نے کم از کم یہ بتا تو دیا کہ جی یہ ڈیوائڈ بائی زیرو کیونکہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہاں سے ٹرمینیٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیے اب اگر آ, وہی سچویشن ہے جو کہ پہلے والی سچویشن ہے تو کم از کم یوزر کو آؤٹ پٹ جا رہی ہے کہ denominator can not be zero اور اس کے بعد پروگرام ٹرمینیٹ ہو رہا ہے so, یہ ٹیکنیک آپ کو الاؤ کرتی ہے اف نیڈیڈ لوکل جو کلین اپ ہے وہ کر لیں لیکن بہر صورت یہ لوکل کلین اپ ہی کر سکتے ہیں گلوبل انفارمیشن ہر فنکشن میں نہیں رکھی جا سکتی کہ جہاں بھی کوئی ایرر آئے وہ گلوبلی سارے کلین اپ کر لے سو so وہ لوکل کلین اپ ہی آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ لوکل کلین اپ کیا ہے تو پروگرام کے باقی حصوں نے جو ڈیٹا جنریٹ کیا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ اس گریسفل ٹرمینیشن میں وہ ڈیٹا وہ کیلکولیشن آپ کی لوز ہو جائیں گے so we we we came up one step ahead کچھ بہتری آ گئی ایرر ہینڈلنگ کی لیکن ڈیزائرڈ لیول نہیں آیا we want to do better sir یہ تیسری ٹیکنیک اس ٹیکنیک میں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اس تیسری ٹیکنیک میں ہم نہ صرف ایرر ڈیٹیکشن کر رہے ہیں کوشن کے فنکشن میں بلکہ ایرر کریکشن کی کوشش بھی کر رہے ہیں بعض سچویشن ایسی آئیں گی جہاں پہ لوکل کریکشن جو ہے کام ٹھیک ہو جائے گا لیکن ادر سچویشن ایسی ہیں جس میں یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا سو آپ اسکرین پہ اس وقت کوڈ دیکھیے کوشن کا اسکرین کی ٹاپ کے اوپر ہے اگین ایرر ڈیٹیکشن کی if b is equal to zero this is we are detecting an erroneous situation اور ایکسپشنل سچویشن اس کے بعد ہم کریکشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ b is equal to zero allowed نہیں ہے اس لیے بی کی ویلو کو ون کر دیا اور اس کے بعد جواب ریٹرن کر دیا جواب تو ریٹرن ہو گیا اب نارمل ٹرمینیشن بھی نہیں ہوگی لیکن جو ویلو دی گئی ہے وہ اس حساب سے انلیگل ہے کہ یوزر نے تو کہا تھا ٹین ڈیوائڈیڈ بائی زیرو اور جو ریٹرن جا رہا ہے وہ ٹین ہے ٹین ڈیوائڈیڈ بائی ون کیونکہ ہم نے کریکشن کر دی b is equal to zero کی جگہ ہم نے b is equal to one کر دیا تو جواب تو ٹین چلا گیا سو پروگرام کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کچھ ہونا چاہیے تھا اور ہوا کیا سو اس لوکل ایرر کریکشن کی وجہ سے جو چیز آؤٹ پٹ پہ آئی جو چیز واپس گئی وہ اس حساب سے غلط ویلیو تھی کہ جو یوزر نے ہمیں ویلیو ان پٹ پرووائڈ کی تھی اس کے مطابق یہ جواب نہیں آنا چاہیے تھا اور جب آپ اس طرح کی لوکل کریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ پاسبل ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں جا کے سبسیکوینٹلی جا کے آپ کے پروگرام کو لاجیکلی خراب کر دیں اور ورس کیس میں کریش بھی ہو سکتا ہے آئیے اب اسکرین پہ اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیے مین سنائپر جو آپ نے پچھلی اسکرین کے اوپر دیکھا تھا یوزر نے اس کے مطابق دس اور زیرو اینٹر کیا اور جواب آ رہا ہے the quotient of ten and one is ten so ایک تو یوزر چونکا جائے گا کہ یہ ہوا کیا میں نے تو ٹین اور زیرو دیا تھا یہ کہہ رہا ten and one so local correction جو ہے ہر صورت میں ہو سکتا ہے ٹھیک کام نہ کرے کیونکہ یہ جو واپس جو جواب آیا تھا وہ تو ہم نے یہاں پہ کوٹ سنائپٹ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا لیکن ریئل لائف میں جو چیز واپس آئی ہے جو جواب واپس آیا یہ آگے پروپوگیٹ ہوگا دوسرے فنکشنز پہ جائے گا اور اس کی بیسس کے اوپر کیلکولیشنز ہونی ہے جو کہ بالکل ہی خراب ہو سکتی ہیں screen says the programmer has avoided the system crash but the program is now in inconsistent state یہی میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جو سچویشن اب ارائز کر گئی ہے یہ ٹھیک سچویشن نہیں ہے it is an inconsistent state next technique کہ ہم لوکل کریکشن کی کوئی کوشش نہ کریں بلکہ کالر کو ایرر کوڈ سا ریٹرن کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایرر کوڈ ہمیشہ ریٹرن پہ ہی کیا جائے یہ ہم نے فنکشن کی ایگزامپل لی ہے جہاں پہ ویلو ریٹرن ہوتی ہے ہو ہو سکتا ہے پروسیجر پروسیجر کے کیس میں میں اگین ہم کسی پیرامیٹر کہہ سکتے ہیں یہ ویلو انلیگل آ گئی یا کوئی گلوبل ویریبل ایسا ہو سکتا ہے جسے ہم سیٹ کر دیں اس میں کہہ دیں کہ جو آپریشن ہے یہ آپریشن نے ایرر ریٹرن کی ہے کریش نہ کرنے دیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ ایرر آ گئی ہے اور یہ دونوں ٹیکنیکیں اکثر یوز ہوتی ہیں جیسے ہم ان پٹ اسٹریم سے ریڈ کر رہے ہیں سین کر رہے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی ایرر آ جائے تو نارملی ایک ایرر نمبر کا ویریبل ہوتا ہے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جی ان پٹ اسٹریم جو ہے انکنسٹینٹ اسٹیٹ میں چلی گئی ہے اور اب آپ جو اسے ریڈ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی از ناٹ کریکٹ اب آئیے ہمارے کیس میں جب ہم اسکرین پہ ہیں ہم بیسیکلی کیا یہ ہے ہم نے کہ ہم نے اب یوزر کو کہنا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے ہمیں اپنے فنکشن کا انٹرفیس چینج کرنا پڑتا ہم نے فنکشن بنایا تھا کوشنٹ کوشنٹ کیا ہے جی آ, دو انٹ کا جو ڈیوائڈ کر کے جو کوشنٹ ہے وہ ریٹرن کرنا ہے so basically this function is doing a mathematical operation اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ فنکشن اس وقت یوز کرتے ہیں that is value returning function اس وقت یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ فنکشن کسی ایکسپریشن میں یوز کرنا ہے اور اگر آپ نے ایکسپریشن میں یوز نہیں کرنا تو آپ نارمل پروسیجر یوز کر سکتے ہیں یا نان ویلو ریٹرننگ فنکشن بھی جسے کہا جاتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یعنی جس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ ہو کیونکہ یہ ایک فنکشن جو ہے یہ میتھمیٹیکل آپریشن کر رہا ہے اور ہم اس میتھمیٹیکل آپریشن کو ایک ایکسپریشن میں یوز کر سکتے ہیں کسی اور میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں اس لیے ہم نے کوشن کو as a return value use کیا تھا سو so, ویلو ریٹرن کرنے کے لیے کہ یہ آپریشن جو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ ریٹرن ویلو جو ہے وہ آپ کو بتائے کہ یہ سکسیسفلی رن ہوا یا نہیں رن ہوا تو ہم اس کیس میں ہم نے اس کے آپ انٹرفیس چینج کیا اور اسے بول کر دیا ریٹرن ویلو جو ہے اس کو بول کر دیا کہ اگر آپریشن ٹھیک ہے تو بول ویلو بول جو ہے وہ ٹرو ریٹرن ہوگا ورنہ فالس ریٹرن ہوگا اور ایکچولی جو کوشنٹ تھا وہ اب ایز اے تھرڈ پیرامیٹر لے لیا اب آپ اسکرین پہ دیکھیے اس کا تھرڈ پیرامیٹر جو ہے اگین ریفرنس پیرامیٹر ہے کہ جو کوشنٹ جو ہے وہ اب ریٹرن ویل کے پیرامیٹر کے ذریعے ریٹرن ہو رہا ہے سو ایک تو ڈرا بیک اس ٹیکنیک کا یہ ہوا کہ ہم اس فنکشن کو ایکسپریشن میں یوز نہیں کر سکتے اور کر کیا رہے ہیں اس فنکشن میں سب سے پہلے ایرر ڈیٹیکٹ کی if b is equal to zero تو ریٹرن ویل میں جو کچھ پڑا ہوا ہے ہم اسے کچھ نہیں کرتے ہیں ہم سمپلی فالس ریٹرن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپریشن فالس ہو گیا اب آپ چیک کر لیجئے اگر ٹرو ہے تو اپنا کام آگے کیجئے ورنہ جو کریکٹو ایکشن آپ نے لینا ہے وہ لیجیے اور اگر بی زیرو نہیں ہے تو ہم کوشن کیلکولیٹ کریں گے اسے ریفرنس پیرامیٹرز کو اسے اپڈیٹ کریں گے ریٹرن ویل کے اور ٹرو ریٹرن کر دیں گے سو ہمارے مین پروگرام کا کچھ ہولیا اس طرح ہو جائے گا اگین مین پروگرام کا جو سبسٹینٹو پارٹ تھا میں وہ دکھا رہا ہوں باقی مین اور وغیرہ وہ میں نہیں دکھا رہا فور کا لوپ گیٹ نمبرس کیے یوزر سے اگین ہم نے وہی پرانا مین ہی لیا ہے کہ ہم نے یوزر سے دس پیئر آف نمبر لینے ہیں ان کا کوشن نکالنا ہے ان کے کوشچن کا سم کرنا ہے سو so, اب کیونکہ ہمیں فنکشن جو ہے وہ ٹرو اور فالس ریٹرن کر رہا ہے تو کریکٹو ایکشن یا اسٹریٹجی جو ہم نے سوچی ہے اور جو ہم نے امپلیمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈینومینیٹر جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم یوزر سے دوبارہ کہیں گے اسے ایک تو بتائیں گے کہ آپ نے ڈینامینیٹر زیرو دے دیا ہے اور اسے کہیں گے دوبارہ کہ آپ دوبارہ یہی دو نمبر جو ہے ریٹرن کیجیے سو فور کے لوپ کی پہلی لائن جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ مانگتے ہیں دو نمبرس اس کے بعد وائل کا لوپ لگایا ہوا ہے اور وائل کے لوپ میں ہم کوشنٹ کال کر رہے ہیں اسے پیرامیٹرز دے رہے ہیں اے اور بی جو یوزر نے ابھی ہمیں بتائے ہیں اور ویریبل کوٹ جس میں کوشنٹ جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا اور اس سے پہلے ہم نے فنکشن کال سے پہلے ناٹ لگا دیا کہ اگر تو فالس ریٹرن ہے تو تب تو اس کی باڈی میں جائے ورنہ وائل کی باڈی کو بائی پاس کر دیا جائے اور ابھی ہم نے کوشن کا کوڈ دیکھا تھا کہ وہ فالس اسی وقت ریٹرن کر رہا ہے جبکہ ڈیوائزر زیرو ہے سو so جیسے ہی کوشن میتھڈ نے فالس ریٹرن کیا کنڈیشن ٹرو ہوگی وائل کی کنڈیشن ٹرو ہوگی وائل کی باڈی میں چلے گئے یوزر کو ہم نے آؤٹ پٹ کیا میسج دیا کہ کی ناٹ بی زیرو دوبارہ ان پٹ دیجیے اور دوبارہ یوزر سے ان پٹ گیٹ نمبرس کر لیا اور یہ وائل کا لوپ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ یوزر نان زیرو ڈیوائسر نہیں دیتا باقی کوڈ سیم رہ رہا ہے سو اس اسٹریٹجی میں ایرر کریکشن کی یا ریسپانسبلٹی جو ہے وہ user of the function quotient پہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کام کریں سو so, اگر یہ پروگرام رن ہو تو کچھ اس قسم کا آئے گا اگر اس سے دو نمبر مانگے یوزر نے ٹین اور زیرو دیے کوشنٹ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ ڈیوائزر جو ہے وہ زیرو نہیں ہو سکتا اس نے فالس ریٹرن کیا ہمارے مین پروگرام کے وائل لوپ نے میسج دیا کہ یہ غلط ہے denominator can not be zero give input again اور پھر یوزر نے دوبارہ ان پٹ دیا اور پھر پروگرام چلتا رہا تو یہ اسکرین آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جو ٹیکنیک ہے ریٹرننگ ایرر کوڈ اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں اپنے پروگرام کا انٹرفیس چینج کرنا پڑ جائے گا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا سو کوشنٹ نے ریٹرن تو کر دیا ایرر کوڈ ٹرو فالس یا سم تھنگ ایلس لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرامر بھول جائے اس کو چیک کرنا آپ کو پتا ہے سی پلس پلس میں اگر آپ ریٹرن ویلو کو یوز نہ کریں اسٹور نہ کریں تو کمپائلر جو ہیں وہ سمپل وارننگ دیتا دیتا ہے ایرر نہیں so it is allowed in C and C plus plus کہ ایک فنکشن کی ریٹرن ویلو آپ اگنور کر دیں ٹوٹلی totally اگنور کر دیں یعنی ویلو ریٹرننگ فنکشن کو ایسے ہی کال کریں جیسے کہ آپ نان ویلو ریٹرننگ فنکشن یا پروسیجر کو کال کرتے ہیں سو so یہ ایک ڈرا بیک ضرور ہے اس ٹیکنیک میں کہ جو اس فنکشن کا یوزر جو ہے اگر وہ اگنور کر دیتا ہے اس ویلیو کو تو اگین ڈیزاسٹرس افیکٹ ہو سکتا ہے اس کا ایک تو وہ اس کو یوز کرنا ہی بھول جائے دوسرا ہے اگر اس نے ویلیو کو دیکھا بھی ہے وہ ویلیو اگنور کر دے سو so ان دونوں کیسز میں فنکشن جو ہیں وہ انلیگل ویلو کے ساتھ کام کرے گا تو سسٹم امیجیٹ کریش سے تو بچ گیا لیکن کیونکہ اس نے ویلو کو اگنور کر دیا ہے ایرر ویلو ریٹرننگ جو تھی اس کو یوزر نے اگنور کر دیا ہے یہاں پہ یوزر سے مراد ہے پروگرامر جس نے پروگرام لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبسیکوینٹلی کسی اور جگہ کے اوپر اس ایرر کی وجہ سے ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ سسٹم پھر کریش کر جائے اپلیکیشن آپ کی پھر کریش کر جائے اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے ویلو ریٹرن ہو رہی ہے ویلو ریٹرن ہوئی تھی ویلو ریٹرن کے اوپر ہم نے اسے چیک کیا تھا چیک کرنے کے بعد کچھ کریکٹو ایکشن لیا تھا کریکٹو ایکشن لینے کے بعد پھر دوبارہ اپنا نارمل پروگرام کا سیکوینس جو تھا اسے چلایا تھا this is how we did program اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور پروگرام کی لاجک دونوں مکس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر نیسٹنگ چل رہی ہے ایک فنکشن دوسرے کو کال کر رہا ہے دوسرا تیسرے کو کال کر رہا ہے تیسرا چوتھے کو کال کر رہا ہے اور ہر ایک ریٹرن ویلو دے رہا ہے ہر ایک کی ریٹرن ویلو چیک کی جا رہی ہے ایرر کریکشن ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ پاسبل ہے سو کوڈ مکس اور میچ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کوڈ جو آپ کا پروگرام آپ کا جو لکھا ہوا ہے وہ لیس ریڈیبل ہو گیا ہے کمپلیکس ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے جیسے جیسے ریڈیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے پروگرام کو ماڈیفائی کرنا انہانس کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے سو so, کوئی ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے جو کہ ان سارے ڈرا بیکس کو ایلیویٹ کرے کم کرے یہ اب میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ یہ بات زیادہ واضح طریقے سے آپ کے سامنے آئے کہ ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور نارمل کوڈ مکس کیسے ہو رہا ہے ایک دوسرے میں یہ تین فنکشنز ہیں جو کہ ایرر ریٹرننگ فنکشنز ہیں اور یہ ہم اس کو اس سیکوینس میں کال کرنا چاہ رہے ہیں function one function two function three so this is one way of writing کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں اگنور کر دے رہا ہوں جو بھی ویلوز یہ فنکشن مجھے دے رہے ہیں بیسیکلی یہ فنکشن مجھے بتا رہے ہیں کہ فنکشن ون نے اپنا کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا اسی طرح فنکشن ٹو نے اسی طرح فنکشن تھری نے اور اب میں اسی کو ری رائٹ کرتا ہوں کہ جو ایرر ریٹرننگ ویلوز ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو بھی کام کرنا ہے وہ کیا جائے سو so, یہ کوڈ کچھ اس طرح کا بنا ہے نیسٹڈ ایفس آ گئی ہیں ایف فنکشن ون اگر فنکشن ون نے ٹھیک کام کیا ہے اس نے ویلو ٹرو ریٹرن کی ہے تو فنکشن ٹو کال کیا جائے اب میں دوبارہ اف کو چیک کر رہا ہوں اف کلاس لگا رہا ہوں اف فنکشن ٹو اگر فنکشن ٹو نے بھی ٹرو ریٹرن کیا ہے تب دوبارہ سے تیسری کال فنکشن تھری کو جا رہی ہے لیکن اس میں بھی میں چیک کر رہا ہوں اف فنکشن تھری تو اف فنکشن تھری نے اگر اپنا کام ٹھیک کیا ہے تو آپ پیرنتس دیکھ رہے ہیں میں نے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ لگا دیا اسکرین کے اوپر کہ اس کے بعد جو کچھ کام کرنا ہے وہ کیا جائے تو اگر فنکشن 3 نے کام ٹھیک نہیں کیا تو ایلس میں چلا جائے ایلس میں جا کے یہاں پہ صرف اتنا کہا ہے کہ C out error Z has occurred اس کے بعد اگر کوئی میں نے کوئی کریکٹو ایکشن لینا ہے تو کریکٹو ایکشن لوں گا نہیں تو کوڈ آگے جائے گا اور اگر فنکشن 2 میں ایرر آئی تھی تو فنکشن 2 کا ایلس کوڈ چلے گا کہ C out error Y has اور اگر فنکشن 1 میں ایرر آئی ہے تو میں اس کی ایلس کلوز پہ جاؤں گا اور جو بھی کریکٹو ایکشن لینا ہے وہ لوں گا سی آؤٹ ایرر ایکس تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا سا کوڈ جو تھا وہ کیسا مڈی ہو گیا اب مجھے نارمل یوزر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے if X one if function one then if a function two then if function three so یہ کوڈ جو ہے وہ اتنا نیٹ اینڈ کلین نہیں رہا جتنا میں نے آپ کو پچھلی اسکرین شاٹ پہ دکھایا تھا وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ جی پہلا کام فنکشن ون کا ہو رہا ہے پھر ٹو کا ہو رہا ہے پھر تھری کا ہو رہا ہے اباؤٹ اٹ جی یہاں پہ ایرر کریکشن کو ایرر ہینڈلنگ کوڈ اور نارمل کوڈ ایک دوسرے میں مکس ہو گئے لازمی بات ہے میں نے تو یہاں پہ ختم کر دیا ہو سکتا ہے اس کے بعد فنکشن جو ریٹرن زیرو سے پہلے بھی آگے کچھ کام چل رہا ہو فنکشن فور یا فنکشن فائیو کال کرنا ہو تو یہ مکسنگ اینڈ میچنگ ہو رہی ہے اب آتے ہیں ایکسپشن ہینڈلنگ کے اوپر جو کہ سی پلس پلس نے انٹروڈیوس کی ہے this is a much elegant solution compare to the previous ones that we have encountered اور اس کا ایک مین بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نارمل پروگرام لاجک کو ایرر ہینڈلنگ کوڈ سے علیحدہ کر دیتا آپ کو جب اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ میرا نارمل پروگرام لاجک ہے اور یہ علیحدہ سا سیکشن ہے جو کہ ایرر ہینڈلنگ سے ڈیل کر رہا ہے ریڈیبلٹی آپ کی بڑھ گئی آپ کی پروگرام مینٹینبلٹی بڑھ گئی اور آپ دیکھیں گے آپ کی روبسنس بھی بڑھ گئی اسکرین پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ اس کے اس میں ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ایکسپشن ہینڈلنگ کا پروسیس کیا ہے اور اس کے کمپونیٹس کیا ہیں ہینڈلنگ میں بیسیکلی تین ڈسٹنکٹ چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ایرر ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے وہاں سے ایک قسم کی ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا ایرر کوڈ ریٹرن ہو رہا تھا فنکشن کے ذریعے یا آپ جیسے کہ میں نے آئی اسٹریم کی ایگزامپل دی تھی سین میں اگر وہ ہو جائے تو ایک گلوبل سا ویریبل ایرر نمبر میں ویلو سیٹ کر دی جاتی ہے سو so, اس کی جگہ بیسیکلی یہ سو کالڈ ایکسیپشن تھرو کر رہا ہے تھرو کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ ہوئی آپ نے وہاں پہ اگر کچھ کرنا کیجئے نہیں کرنا نہ کیجئے وہاں سے ایکسیپشن تھرو کیجئے تاکہ وہ آ, اس پروگرام کے سیکشن کی ایگزیکشن جو ہے وہ وہاں سے اسٹاپ ہو جائے اور یہ ایکسیپشن کہیں اور جا کے کیچ ہو so this is one component of this exception handling process exception is thrown at a point where an error is detected second component is some section of the code must now catch this exception this which has been thrown so program میں کہیں نہ کہیں کیچ کا سیکشن ہوگا keyword catch C A T C H آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کیچ کا بلاک ہے جہاں پہ یہ ایکسپشن آ کے کیچ کی جائے گی اور تیسری چیز جو ہوتی ہے ٹرائی کا بلاک ہم کوڈ کا وہ سیکشن جہاں پہ ہمیں پروگرامر کو ڈیزائنر کو شبہ ہے کہ یہ فنکشن کال یا یہ کوڈ سیگمنٹ ایرر جنریٹ کرتا ہے اس کو ہم ٹرائی بلاک میں انکلوز کر دیتے ہیں کہ اگر اس بلاک میں کوئی ایرر آئے تو اسے کیچ کیا جائے گا ٹرائی بلاک کے ساتھ ہی کیچ کا بلاک ہوتا ہے سو so, ٹرائی کے بلاک میں آپ کا نارمل کوڈ سیکوینس چل رہا ہوتا ہے اور کیچ کا block which is a distinct block اس میں آپ کا ایرر ہینڈلنگ کا کوڈ رکھا ہوتا ہے so this is the separation of main program code یا مین پروگرام لاجک اور کیچ کے بلاک میں آپ کی ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہوتا ہے سو so, یہ کلین سیپریشن ہے ابھی اب جب ہم دیکھیں گے تو تب آپ زیادہ بہتر طریقے پہ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے سو so, یہ تین کمپونیٹ ہے ٹرائی بلاک ٹرائی بلاک کے ساتھ کیش کا بلاک ہے ٹرائی کے بلاک میں آپ وہ کوڈ لکھتے ہیں جس میں آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایرر آ سکتی ہے کیچ کے بلاک میں آپ ایرر ہینڈلنگ کا کوڈ لکھتے ہیں اور تیسری چیز ہے تھرو جہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی ہے وہاں سے ایک ایکسپشن تھرو کی جاتی ہے آئیے اب اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تھرو کو دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے keyword throw all small case is use to throw an exception throw ایک پیرامیٹر لیتا ہے اور وہ پیرامیٹر ایکسپشن ہو سکتا ہے پیرامیٹر سے میری مراد یہ ہے کہ یہ تھرو کے بعد جو چیز تھرو کی جانی ہے میں یہاں پہ اسے پیرامیٹر کہہ رہا ہوں so an expression can be use to represent the exception that has occurred آپ کچھ انفارمیشن کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایکسپشن آئی ہے تو وہ آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں so syntax is throw X followed by semicolon اور throw within the parentheses X followed by semicolon so یہ ایگزامپلز ہیں ڈفرینٹ ویلیوز جو کہ تھرو کی جا سکتی ہیں کوڈ کا سنائپٹ ہے اگین کسی مین وغیرہ میں میں نے نہیں لکھا سو پہلی لائن ہے کہ میں نے ویریبل اے ڈکلیئر کیا ہے اس میں کچھ بھی ویلیو سبسیکوینٹلی ڈالی جا سکتی ہے دوسری کوئی ایکسپشن کی کلاس ہے اس کا میں نے آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے او بی جے نام کا اور ان سب کو میں نے اب یوز کرنا ہے تو میں تھرو یا تو کوئی لٹرل ویلیو کر سکتا ہوں جو کہ آپ تھرڈ لائن میں دیکھ رہے ہیں تھرو ون یا میں نے جو ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اے اس میں جو کچھ بھی ہے میں وہ ریٹرن کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں تھرو اے کر سکتا ہوں ود ان سکتا ہوں ود آؤٹ پرنتھس کر سکتا ہوں ون دی سیم تھنگ اگر میں آبجیکٹ تھرو کرنا چاہ رہا ہوں آبجیکٹ جو کہ انکیپسولیٹ کر رہا ہے جو جو مرضی انفارمیشن میں اس میں رکھنا چاہوں یہ میں تھرو یہ او بی جے کر رہا ہوں آ, جو فورتھ ایگزامپل ہے وہ میں بیسیکلی یہاں پہ کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوں ایکسپشن کلاس کا تھرو ایکسپشن فالوڈ بیسیکلی ایک بائیسمس آبجیکٹ میں ریٹرن کر رہا ہوں یہاں سے اور لاسٹلی ایک mathematical expression one plus two multiplied by nine so میں یہ سارا کچھ تھرو کے ساتھ کر سکتا ہوں بیسیکلی تھرو جو ہے کچھ نہ کچھ ویلو کوئی کوئی چیز ریٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جس جگہ پہ یہ کوڈ کا جو ہے وہ جائے ایگزیکشن جس جگہ پہ پہنچے پروگرام میں وہاں پہ کچھ انفارمیشن پہنچ جائے کہ کیا چیز آئی ہے میرے پاس کیا ایرر کوڈ میرے پاس آیا ہے یا whatever the throw point wanted to return وہ بھجوا سکتی ہے اس کے ذریعے نارملی گڈ ڈیزائن میں ہم پرمیٹو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں جیسے لٹرل ون ہو گیا یا انٹ اے ہم نے ریٹرن کیا تھا یہ ہم ریٹرن نہیں کرنا چاہیں گے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ یہ دیکھیے کہ میں ایک فنکشن میں سے ویلو انٹ اے کرتا ہوں اور وہاں پہ میں کہتا ہوں اگر A is equal to one ہو تو یہ ایرر آئی دوسرے کسی اور فنکشن میں میں کہتا ہوں کہ جی ایرر ٹو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری جگہ پہ ایرر فنکشن ٹو میں ہی ایرر آئی تھی اور میں تھری ریٹرن کرتا ہوں اس کا مطلب ہے فنکشن تھری میں ایرر آئی تھی اب جب بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل کمپونیٹس ہیں اور ملٹیپل ٹیم ملٹیپل کمپوننٹس پہ کام کر رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک کا مطلب کیا ہے ہو سکتا ہے ایک یعنی جو ویلو ون جو ہے ایرر ویلو ون جو ہے وہ ایک کمپونیٹ میں وہ کچھ بتا رہی ہو اور دوسرے کمپونیٹ میں اس کا مطلب کچھ اور ہو تو یہ ایمبیگوٹی کریٹ ہو سکتی ہے so good design practice better design practice یہ ہے کہ آپ ویلیوز نہ یوز کریں آپ اپنی ایکسیپشن کلاسز کریٹ کریں اپنی ایکسیپشن کلاسز جو ہیں وہ تھرو پوائنٹ سے تھرو کریں جس جگہ سے ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے وہ بعض بکس میں اسے تھرو پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے اسٹینڈرڈ بھی سے تھرو پوائنٹ ہی بائی دی وے کہتا ہے سو تھرو پوائنٹ سے آپ جتنی زیادہ انفارمیشن بھجوانا چاہیں وہ آپ ایک اپروپریٹ ایکسپشن کلاس بنا کے اس میں یہ انفارمیشن ڈال کے بھجوا دیں دوسرا اگر آپ ٹائپس بھجوا رہے ہیں اینٹ ہو گیا فلوٹ ہو گیا تو بیسیکلی آپ ایک کوڈ ہی بھجوا پا رہے ہیں اگر آپ کے پاس پوری کلاس ہے تو آپ پورا کانٹیکس بتا سکتے ہیں اس میں کس کانٹیکس میں یہ ایرر اکر ہوئی اس میں لوکل ویریبلس کی کیا ویلو تھی اس میں پیرامیٹرس کی کیا ویلو تھی سو پورا کانٹیکس آپ اس ایکسپشن کلاس کی وجہ سے آپ ریٹرن کر سکتے ہو سو سیکنڈ پوائنٹ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی کیا ہے کہ اٹس بیٹر کہ آپ ایکسپشن کلاسز ڈیفائن کیجئے اور پھر تھرو پوائنٹ سے ان کلاسز کے آبجیکٹ کو تھرو کیجئے امبیکوٹی کم ہو جائے گی ایرر رپورٹنگ بہتر ہو جائے now we come to the syntax of try and catch اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ نارمل کوڈ علیحدہ ہے اور ایرر ہینڈلنگ کوڈ علیحدہ ہے ٹرائی بلاک کا سینٹیکس کی try T R Y all small case followed by starting brace angle starting brace curly bracket کہہ لیجیے اور اس کے بیچ میں آپ اپنا نارمل جو پروگرامنگ لاجک ہے وہ کوڈ یہاں پہ لکھتے ہیں اور ٹرائی بلاک کو آپ اینڈ کرتے ہیں رائٹ بریس سے رائٹ کرلی بریکٹ سے اور ٹرائی بلاک کے فوراً بعد ون اور مور ایرر ہینڈلنگ بلاکس آپ دیتے ہیں why more why not one آپ یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور اسی لیے یہ ملٹیپل کیش بلاکس دیے گئے ہیں کہ ایک کیش بلاک جو ہے وہ ایک ٹائپ کی ایررز کو کیچ کرے اور ان کو ہینڈل کرے اور دوسرا جو ہے وہ دوسری ٹائپ کی ایرر کو کیچ کرے ہینڈل کرے سو so جو تھرو تھرو پوائنٹ سے سینڈ کی گئی تھی بھیجی گئی تھی وہ کورسپونڈنگ کیچ بلاک میں آ کے کیچ ہوتی ہے سو so جو تھرو کی ٹائپ ہے اگر کیچ کی ٹائپ اس سے ریلیٹڈ ہے تو ایگزیکشن اس کیچ بلاک میں آئے گی ورنہ وہ کہیں اور آگے چلی جائے گی اس کے متعلق ہم آگے دیکھیں گے سو so, یہ سینٹیکس ہے ٹرائی اور کیچ کا آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ کیچ بلاک سارے کا سارا جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ وہ سارا ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہے اور ٹرائی بلاک کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ آپ کی نارمل پروگرام لاجک ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کیش بلاک سے متعلق کچھ additional information catch block must be by a try block اور an catch catch block and are only one exception has occurred اگر تو ٹرائی بلاک میں جو کوڈ تھا وہاں پہ کوئی ایکسپشن آئی ہے تب کیش بلاک جو ہیں وہ پاسبلی ایکٹیویٹ ہوں گے اگر ٹرائی بلاک کے کوڈ میں کوئی ایرر نہیں آئی تو کیچ کے بلاکس نارمل ایگزیکیوشن میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے سو so, ٹرائی کے بلاک کے بعد اگر کوئی ایکسپشن نہیں آئی ہے تو کیچ بلاکس جتنے بھی ہیں ان کے بعد جو کوڈ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا یہاں پہ وہ ہم نے جو پچھلی اسکرین شاٹ کے اوپر ایگزامپل دیکھی تھی وہ ریٹرن تھا سو so, اگر کوئی ایرر نہیں ہے تو دونوں کیچ بلاک ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے اور سیدھا پروگرام ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ پہ چلا جائے گا catch handlers are differentiated on the basis of the argument type so catch کا بلاک جو آپ نے دیکھا تھا اس میں سینٹیکس تھا catch followed by left parenthesis followed by argument argument normal جیسے فنکشن کے آرگومینٹس ہیں بیسیکلی وہ یہ آرگومینٹ تھے اس کے سو ان آرگومینٹ میں کی ٹائپ ڈفرینٹ ہونی چاہیے تبھی یہ ملٹیپل کیچ بلاکس آپ دے سکیں گے ورنہ ملٹی ایرر آ جائے سو بیسیکلی یہ کیچ بلاکس جو ہیں یہ as a switch statement act کر رہے ہیں جس ٹائپ کی ایرر تھرو کی گئی ہے اس کے اپروپریٹ بلاکس میں یہ چلا جائے گا آئیے آپ کنکریٹ اگزامپل دیکھتے ہیں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایکسپشن کی کلاس جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کلاس کا نام بھی ایکسپشن ہی ہے اس کے بیچ میں ہم نے اس کا صرف ایک کنسٹرکٹر ڈیفائن کیا ہے اور اس میں بھی ہم نے کچھ خاص چیز نہیں لکھی ہے ایم ٹی سی چیز ہے ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم چلیں گے so it is basically an exception class doing nothing لیکن اس ایکسپشن کلاس کی وجہ سے ایک نئی ٹائپ ڈیفائن ہو گئی اور اب آپ دیکھیے کوشن کا کوڈ دیکھیے کوشن کا کوڈ ہم نے وہ دوبارہ سے یہ فنکشن بنا دیا ہے جو کہ دو پیرامیٹر لیتا ہے اور ریٹرن کرتا ہے ویلو کوشن کو بیسیکلی ریٹرن کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ایرر کنڈیشن کو if b is equal to zero now we are error اور exception by using the throw keyword this is the throw point throw divide by zero یہاں پہ ہم ایک on the fly exception class کا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اسے یہاں پہ تھرو کر رہے ہیں تھرو کا سیمانٹک کیا ہے جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ تھرو کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے فوراً ہی انکلوزنگ بلاک جو ہے یہاں پہ انکلوزنگ بلاک فنکشن ہے فنکشن کی ایگزیکشن ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر اور یہیں سے آپ یوں سمجھیے کہ ایگزیکشن یہاں پہ ریٹرن ہوگی اس چیز کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا لیکن اس پوائنٹ کے اوپر جیسے ہی یہ تھرو ایگزیکیوٹ ہوا ایکسپشن کا آبجیکٹ کریٹ ہوا اور یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کے میکنیزم میں چلا گیا اور کوشنٹ کی ایگزیکیوشن اس لائن کے اوپر ختم ہو گئی یعنی کہ تھرو ڈیوائڈ بائی زیرو کے بعد جو کوڈ ہے return a divide by b یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا یہ ہمارا مین پروگرام تھا اس کے اس کو اب ہم نے ری رائٹ کیا ہے ایکسپشن ہینڈلنگ کے میکنیزم کے اوپر اگین فور کا لوپ دکھایا گیا ہے یہاں پہ ٹرائی اور کیش بلاک ہے اب آپ ٹرائی بلاک دیکھیے ٹرائی بلاک کے بیچ میں جو ہمارا اپنا نارمل کوڈ تھا جو ہم نے لکھنا تھا وہ لکھا ہے گیٹ نمبرز جو دو نمبرز لینے ہیں اے کوما بی اس کے بعد کوشن کا فنکشن کال کیا گیا ہے اس کو دو پیرامیٹر اے اور بی دیے گئے ہیں اور جو چیز ریٹرن ہوئی ہے وہ ہم نے کوٹ میں ڈال دی ہے ہم نے آؤٹ پٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے دو نمبر یوزر نے دیے تھے اس کا کوشنٹ یہ آیا ہے اور سم کیا ہے تو this is our normal program logic اور یہ ہم نے نارمل پروگرام لاجک اس بیسس کے اوپر لکھی ہے کہ کوئی ایرر نہیں آ رہی ہے اس بلاک میں اگر کہیں ایرر آ جاتی ہے تو بیسیکلی ایرر کہاں پہ آئے گی سیکنڈ لائن کے اوپر ٹرائی بلاک کے آئے گی quote is equal to quotient a comma b یہاں پہ کوشنٹ اگر ایرر تھرو کرتا ہے ایک تو تھرو پوائنٹ کے اوپر ایگزیکشن اسٹاپ ہوگی تھرو پوائنٹ سے ایگزیکشن واپس یہاں ٹرائی بلاک میں آئی ٹرائی بلاک کی ایگزیکشن بھی ختم ہوگی ٹرائی بلاک کی ایگزیکشن ختم یہیں پہ یعنی quote is equal to quotient والی لائن کے اوپر ایگزیکشن یہاں سے بھی ختم ہو کے یہ ٹرائی بلاک کے اینڈ میں جو کیش بلاک ہے وہاں پہ چلی گئی ایکسپشن ہینڈلنگ کا رن ٹائم انوائرمنٹ چیک کر رہا ہے کہ اس ٹرائی کے بعد کوئی ایسا کیش بلاک ہے جو کہ ڈیوائڈ بائی زیرو ٹائپ کی آبجیکٹ کو کیٹر کر رہا ہے اور وہ اس ایگزامپل میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیچ کے ود ان پرنتس یہی ٹائپ دی گئی ہے ڈیوائڈ بائی زیرو کہ اگر ڈیوائڈ بائی زیرو کی کوئی ایکسپشن پروگرام میں سے کسی جگہ سے تھرو ہوئی ہے میں یہاں پہ اسے کیچ کرنے کے لیے تیار ہوں پرووائڈیڈ کہ وہ پروگرام کا سیکشن وہ تھا جو کہ ٹرائی بلاک کی ایگزیکشن کی وجہ سے ایگزیکٹ ہوا تھا سو so, یہاں پہ آ کے ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسپشن کیچ ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیچ جو ہے آن دی بیس آف صرف ٹائپ کر رہے ہیں وہاں سے جو انونیمس آبجیکٹ آیا تھا وہ آبجیکٹ یہاں پہ کسی پیرامیٹر نیم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا جیسے فنکشن میں پیرامیٹر نیم کے ساتھ جو آپ آرگومنٹ پاس کرتے ہیں وہ وہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے یہاں پہ اٹیچ نہیں ہوا یہ بالکل وہی اگزامپل ہے جو کہ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو جو پری انکریمنٹ اور پری ڈیکریمنٹ کا آپریٹر تھا اس کے لیے یوز کیا تھا so on the base of type and exception is catch in this block اور اس کے بعد ہم نے جو بھی ایرر ہینڈلنگ کوڈ لکھنا ہے وہ لکھ لیا سو so, وہ جو کوشن پہ ایکسپشن تھرو ہوئی تھی وہ اس کیچ بلاک میں آ کے کیچ ہو گئی یہاں پہ ایرر ہینڈلنگ جو کرنی تھی وہ کی اور اس کے بعد پروگرام نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا سو so, جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ ہے کہ ٹرائی بلاک کے اندر اب آپ کا نارمل کوڈ ہے جو کہ پڑھا جا سکتا ہے کوئی مکسنگ اور مکسنگ نہیں ہو رہی ہے ایرر ہینڈلنگ کوڈ کی اور نارمل کوڈ کی ایرر ہینڈلنگ کوڈ ڈسٹنکٹلی نیچے رکھا ہوا یہ دیکھیے اسکرین اگر اس پروگرام کو چلائیں گے تو اس قسم کی کوئی چیز آئے گی ہاں، جب اس نے زیرو دیا دوسری اگزامپل میں ٹین اور زیرو دیا تو attempt divide number by zero یہ چیز آؤٹ پٹ کرنی ہے پروگرام میں آؤٹ پٹ ہو جائے گی ایکسپشن جو ہے وہ کیچ ہینڈلر کے پاس چلی جائے گی اس نے جو کام کرنا ہے کرنا ہے اور اس کے بعد پروگرام دوبارہ چلنا شروع ہو جائے یہی چیز جو میں نے بتائی تھی اب آپ کے اسکرین کے اوپر ہے the the catch handler divide by zero object throw anonymous object جو آبجیکٹ آیا تھا وہ ٹائپ کی بیسس کے اوپر یہاں پہ آیا آبجیکٹ جو وہاں سے آیا تھا وہ یہاں کسی پیرامیٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا یہ صرف ٹائپ کی بیسس کے اوپر یہاں پہ ہوا divide by zero itself is giving information program logic and handling code are separated we can modify this to use the object to carry information about the cause of error ابھی جو ہم نے بھیجا تھا صرف تھرو uh, پوائنٹ کے اوپر ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا اور بھجوا دیا تھا ہم نے کوئی ایڈیشنل انفارمیشن نہیں بھیجی تھی اگر وہ چاہتے تو ہم وہ ایڈیشنل انفارمیشن بھی بھیج دیتے بھیج سکتے تھے اور وہ سبسیکوینٹ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے آخر میں اگین یہی اسی بات کو میں نارمل پروگرام لاجک اور ایکسیپشن ہینڈلنگ یا ایرر ہینڈلنگ کوڈ بالکل علیحدہ ہے میں وہ مین پروگرام دوبارہ دکھا رہا ہوں جس میں تین فنکشن کال کیے گئے تھے اور نیسٹ لگ گئی تھیں اب یہ دیکھیے ٹرائی بلاک میں میں نے function one function two function three لکھ دیا مجھے کہیں اف لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ فنکشن ون فنکشن ٹو اور فنکشن تھری میں اگر کہیں بھی ایرر آ گئی ہے تو وہاں سے ایکسپشن تھرو کر دی جائے گی ہر ایک فنکشن اپنی ٹائپ کی ایکسیپشن تھرو کرے گا function one error x type کی ایکسپشن تھرو کرے گا function two error y type کی ایکسپشن تھرو کرے گا فنکشن تھری جو ہے اگر ایرر آتی ہے تو ایرر زیڈ ٹائپ کی فنکشن تھرو کرے گا تو میں نے نارمل لکھا ان میں سے کسی فنکشن میں ایرر آئی تو اپروپریٹلی کیش بلاک میں جو کہ اس ٹرائی بلاک کے نیچے میں نے تین کیچ بلاکس لکھ دی ہیں اس میں آ کے ایرر ہینڈل ہو جائے گی تو now you can very clearly see the separation of main logic and the error handling logic مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی اپنے فنکشن ون فنکشن ٹو اور فنکشن تھری کے انٹرفیس کو چینج کرنے کی مجھے کہیں پہ اف دین ایلس لگانے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے کہیں پہ گلوبل ایرر ویریبل کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی this is the beauty of exception handling mechanism جو کہ سی پلس پلس نے انٹروڈیوس کیا اور اس کے بعد جتنی بھی لینگویج بنی ہے بیسیکلی یہی ایکسپشن ہینڈلنگ ٹیکنیک جاوا میں بھی یوز ہوئی ہے جاوا کیونکہ اس کے بعد بنی ہے this technique has almost become a standard technique for error handling اس ٹیکنیک کو لے کے ہم آگے بھی چلیں گے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لیکن آج کے لیکچر کے اختتام پر بیسیکلی یہی بتانا مخصوص تھا کہ ایرر ایکسپشن ہینڈلنگ میکنیزم کے مین کمپوننٹ کیا ہیں اور وہ یوز کیسے ہوتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن اور آگے جو کچھ اس کی ڈیٹیلز ہے وہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ بیان کریں گے اسی کے اوپر آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں آخر میں لیکچر کا ریویو آج ہم نے چار پانچ ایرر ہینڈلنگ ٹیکنیکس دیکھی پہلی ٹیکنیک تھی اب ایب نارمل ٹرمینیشن پروگرام کہیں پہ بھی ایرر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اور ایگزیکشن جاری رکھتا ہے ورس کیس میں رن ٹائم انوائرمنٹ پروگرام کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے this is called abnormal دوسری ٹیکنیک اسی کے اوپر بلڈ کرتی ہے گریسفل ٹرمینیشن ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی اس کی وجہ سے جو لوکل کلین اپ کرنا تھا لوکل کلین اپ کیا یوزر کو جو انفارمیشن دینی تھی فیڈ بیک دی اور پروگرام ٹرمینیٹ کر گیا تیسری ٹیکنیک اس سے بہتر تھوڑی سی بہتر جس جگہ پہ ایرر ڈیٹیکٹ کی گئی کوشش کی گئی کہ ایرر کو وہیں پہ کریکٹ کر دیا جائے لیکن یہ کریکشن جو ہے یہ پروگرام کو انکنسٹنٹ اسٹیٹ میں لے جاتی ہے this is also not desirable in all cases in some cases may work but in most of work اور جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایرر کوڈ ریٹرن کر دیتے ہیں ایرر ڈیٹیکٹ کی آپ نے کسی فنکشن میں جہاں پہ ایرر آئی وہیں پہ آپ نے اس پروگرام کی ایگزیکشن فنکشن کی ایگزیکشن ختم کی اور ایک ایرر کوڈ ریٹرن کر دیا وہ ریٹرن جو ہے ریٹرن ویلو کے ذریعے بھی ریٹرن کر سکتے ہیں اور وہ کسی گلوبل ویریبل میں وہ ویلو سیٹ کر کے بھی آپ فنکشن سے ریٹرن کر سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو ایرر کوڈ ہے اور جو نارمل پروگرام کا کوڈ ہے وہ مکس ہو جاتا ہے آپ کی پروگرام کی لاجک جو ہے وہ difficult to read understand and maintain ہو جاتی ہے سی پلس پلس نے ایکسپشن ہینڈلنگ کا دیا کانسپٹ اس کے تین مین کمپونیٹ ہے where the error is detected you throw it at some other place in the program you catch it and you catch only exception those exception which are within a specified block that is the try block try block میں آپ اپنا نارمل کوڈ لکھتے ہیں اگر اس نارمل کوڈ میں کوئی ایرر آئے ایکسپشن آئے تو وہ کورسپونڈنگ کیش بلاک میں ایکسپشن کیچ ہو جاتی ہے this is in the nutshell the C plus plus mechanism of exception handling اسی کو لے کے ہم اگلے لیکچرز میں بات کریں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ